عبداللہ نے حضرت سفیان سے انہوں نے سیماک سے انہوں نے حضرت اکریمہ رحمہ اللہ سے یہ روایت مرسل بیان کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سترہ